اشاعت اسلام میں تلوار کا حصہ اس بحث سے یہ حقیقت تو اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اسلام اپنی صداقت پر ایمان لانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرتا بلکہ دلائل اور براہین کی روشنی میں ہدایت کی راہ کو ضلالت کی راہ سے ممتاز کر کے دکھا دینے کے بعد ہر شخص کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے غلط راستے پر چل کر نامرادی کے گڑھے میں جا گرے اور چاہے تو سیدھے راستے پر لگ کر حقیقی اور دائمی فلاح اور کامرانی سے بہرا اندوز ہو لیکن اس سلسلہ کلام کو ختم کرنے سے پہلے ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کو تلوار سے ایک گونا تعلق ضرور ہے اس میں شک نہیں کہ جہاں تک تبلیغ دین الہی کی حد ہے اس میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے لیکن اس تبلیغ کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کے تعاون سے دنیا میں اسلام کی اشاعت ہوتی ہے اور وہ یقیناً تلوار کی مدد سے بے نیاز نہیں ہیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بے قیدی کی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی میں کسی اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا تو اسے اپنی اس پر علم مگر بظاہر پر لطف زندگی میں ایک مزہ آنے لگتا ہے اور اس مزے کو چھوڑنے کے لیے وہ برعضا اور رغبت آمادہ نہیں کیا جا سکتا واض و نصیحت اور دلیل و برہان کی قوت سے اس کو اخلاقی حدود کی پابندی حلال و حرام کی تمیز اور نیک و بد کے امتیاز کی خواہ کتنی ہی تلقین کی جائے وہ بہرحال سیدھا ہونے پر راضی نہیں ہوتا اول تو اس کی عقل و وجدان پر مسلسل بدکاریاں کرتے رہنے کے باعث ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اس قسم کی اخلاقی تعلیم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر اس کے ضمیر میں کچھ زندگی باقی بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے نفس پر اتنی حاوی نہیں ہوتی کہ اس کے اثر سے وہ حق کو محض اس بنا پر کہ وہ حق ہے برضا و رغبت قبول کر لے اور ان لذتوں سے دستبردار ہو جائے جو بے قیدی کی زندگی میں اسے حاصل ہوتی ہیں بخلاف اس کے جب کسی اخلاقی تعلیم کی پشت پر واضح و تذکیر کے ساتھ سیاست اور تعذیر بھی ہوتی ہے اور بد کو بد کر کے دکھا دینے کے ساتھ بدی کو روک دینے والی قوت سے بھی کام لیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ طبیعت میں نیک بننے کی صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے حدود کی پابندی اور برے بھلے کی تمیز آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے اور آخر کار وہی انسان اس نیکی کی تعلیم کو دل میں جگہ دینے لگتا ہے جو بے قیدی کی زندگی میں اس کو سننے کا بھی روادار نہ تھا تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی سوسائٹی کا تصور کیجئے جس میں کوئی قانون نافذ العمل نہیں ہے اس کا ہر فرد اخلاقی حدود کی پابندی سے مبرہ ہے جس پر بس چلتا ہے اسے لوٹ لیتا ہے جس سے عداوت ہوتی ہے اسے مار ڈالتا ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے چرا کر یا چھین کر حاصل کر لیتا ہے جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے اسے جس طریقے سے چاہتا ہے پورا کر لیتا ہے حلت اور حرمت کی اسے تمیز نہیں ہوتی جائز و ناجائز کے فرق سے وہ ناواقف ہوتا ہے حقوق و فرائض کے تخیل سے اس کا دماغ خالی ہوتا ہے اس کے سامنے بس اپنی خواہشات ہوتی ہیں اور انہیں پورا کرنے کے امکانی وسائل ہوتے ہیں ایسی حالت میں اگر کوئی اخلاقی مسلح کھڑا ہو اور لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز سکھائے جائز و ناجائز کی حد بندی کرے مقاصد میں حسن و قبح اور طریقوں میں نیک و بد کا فرق قائم کرے چوری سے حرام خوری سے خون ناحق سے زنا اور فواہش سے روکے افراد کے لیے حقوق اور فرائض متعین کرے اور ایک مکمل ضابطۂ قوانین اخلاق مرتب کر کے رکھ دے مگر اس قانون کے نفاذ کے لیے اس کے پاس واضح اور پند اور دلیل اور حجت کے سوا کوئی قوت نہ ہو تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جماعت اپنی آزادی پر ان قیود کو بخوشی قبول کر لے گی کیا وہ اس کے مسقط دلائل سے مغلوب ہو کر برضا اور رغبت قانون کی پابند بن جائے گی کیا وہ اس کی پردرد نصیحتوں سے اتنی متاثر ہوگی کہ خود بخود ان لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے جو اس کو بے قید کی زندگی میں حاصل ہیں ہر شخص جو انسانی فطرت کا راز ہے اس سوال کا جواب صرف نفی میں دے گا کیونکہ دنیا میں ایسے پاک نفسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو نیکی کو محض نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں اور بدی کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا بد ہونا انہیں معلوم ہو چکا ہے لیکن اگر یہی سوال اس صورت میں کیا جائے کہ جب وہ معلم محض اخلاقی وائز ہی نہیں بلکہ حاکم اور صاحب امر بھی ہو اور ملک میں ایک باضابطہ حکومت قائم کر دے جس کی قوت سے وہ تمام برائیاں یک لخ دور ہو جائیں جو حیوانی آزادی سے پیدا ہوتی ہیں تو یقیناً نفی اسبات سے بدل جائے گی اور ہر شخص اس اصلاحی تعلیم کی کامیابی کا فتویٰ لگا دے گا اسلام کی اشاعت کا بھی تقریباً یہی حال ہے اگر اسلام صرف چند عقائد کا مجموعہ ہوتا اور اللہ کو ایک کہنے رسالت کو برحق ماننے یوم آخر اور ملائکہ پر ایمان لانے کے سوا انسان سے وہ کوئی اور مطالبہ نہ کرتا تو شاید شیطانی طاقتوں سے اس کو کچھ زیادہ جھگڑنے کی نوبت نہ آتی لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایک قانون بھی ہے ایسا قانون جو انسان کی عملی زندگی کو عوامر و نواحی کی بندشوں میں کسنا چاہتا ہے اس لیے اس کا کام صرف پند اور واضح سے نہیں چل سکتا بلکہ اسے نوکے زبان کے ساتھ نوکے تلوار سے بھی کام لینا پڑتا ہے اس کے عقائد سے سرکش انسان کو اتنا بودھ نہیں ہے جتنا اس کے قوانین کی پابندی سے انکار ہے وہ چوری کرنا چاہتا ہے اور اسلام اسے ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے وہ زنا کرنا چاہتا ہے اور اسلام اسے کوڑوں کی مار کا حکم سناتا ہے وہ سود کھانا چاہتا ہے اور اسلام اس کو اللہ اور رسول سے جنگ کا چیلنج دیتا ہے وہ حرام و حلال کی قیود سے نکل کر نفس کے مطالبات پورے کرنا چاہتا ہے اور اسلام ان قیود سے باہر نفس کے کسی حکم کی پیروی نہیں کرنے دیتا اس لیے نفس پرست انسان کی طبیعت اس سے متنفر ہوتی ہے اور اس کے آئینہ قلب پر گناہ گاری کا ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ اس میں صداقت اسلام کے نور کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تیرہ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے واز اور تلقین کا جو مؤثر سے مؤثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا مضبوط دلائل دیے واضح حجتیں پیش کیں فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا اللہ کی جانب سے محیر العقول مجزے دکھائے اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار اور اسبات کے لیے مفید ہو سکتا تھا لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہو جانے کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حق ان کے سامنے خوب ظاہر ہو چکا تھا انہوں نے برائے دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ سیدھی راہ ہے اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان لذتوں کو چھوڑنا انہیں ناگوار تھا جو کافرانہ بے قید کی زندگی میں انہیں حاصل تھیں لیکن جب بعض و تلقین کی ناکامی کے بعد دائیہ اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور اعلان کیا یعنی ہر مروسی امتیاز ہر خون کا دعویٰ جس کی بنا پر ایک قبیلہ یا خاندان دوسرے قبیلے یا خاندان سے انتقام لینے کا مدعی ہو اور ہر مال کا دعویٰ جو پرانی جاہلیت کے غلط رواجوں پر قائم ہو میرے ان قدموں کے نیچے ہے یعنی اس کے لیے سر اٹھانے کا اب کوئی موقع نہیں اس کا اعلان کر کے تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا عزت اور اقتدار کے تمام رسمی بتوں کو توڑ دیا ملک میں ایک منظم اور منضبط حکومت قائم کر دی اخلاقی قوانین کو بزور نافذ کر کے اس بدکاری اور گناہ گاری کی آزادی کو سلب کر لیا جس کی لذتیں ان کو مدہوش کیے ہوئے تھیں اور وہ پرامن فضا پیدا کر دی جو اخلاقی فضائل اور انسانی محاسن کے نشو و نما کے لیے ہمیشہ ضروری ہوا کرتی ہے تو دلوں سے رکھتا رکھتا بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں اور یہی نہیں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر حق کا نور صاف عیاں ہو گیا بلکہ گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت باقی نہیں رہی جو ظہور حق کے بعد انسان کو اس کے آگے جھکنے سے باز رکھتی ہے عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی جو اسلام کو اس تیزی سے قبول کیا کہ ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے اس فضا کو صاف کر دیا جس کے اندر کوئی اخلاقی تعلیم پنپ نہیں سکتی ان حکومتوں کے تختے الٹ دیے جو حق کی دشمن اور باطل کی پشت پناہ تھیں ان بدکاریوں کا خاتمہ کر دیا جو دلوں کو نیکی اور پرہیزگاری سے دور رکھتی ہیں ان عادلانہ اخلاقی قوانین کو نافذ کیا جو آدمی کو حیوانیت کے درجے سے نکال کر انسان بنا دیتے ہیں اور پھر اسلام کو عملی پیکر میں پیش کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ انسان کی اخلاقی اور مادی اور روحانی ترقی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور دستور عمل نہیں ہو سکتا بس جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں ہے حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تبلیغ اور تلوار دونوں کا حصہ ہے جس طرح ہر تہذیب کے قیام میں ہوتا ہے تبلیغ کا کام تخم ریزی ہے اور تلوار کا کام قلبہ رانی پہلے تلوار زمین کو نرم کرتی ہے تاکہ اس میں بیج کو پرورش کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے پھر تبلیغ بیج ڈال کر آب پاشی کرتی ہے تاکہ وہ پھل حاصل ہو جو اس باغبانی کا مقصود حقیقی ہے ہم کو دنیا کی پوری تاریخ میں کسی ایسی تہذیب کا نشان نہیں ملتا جس کے قیام میں ان دونوں عناصر کا حصہ نہ ہو تہذیب کی کسی خاص شکل کا کیا ذکر ہے خود تہذیب کا قیام ہی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک قلبہ رانی اور تخم پاشی کے یہ دونوں عمل اپنا اپنا حصہ ادا نہ کریں کوئی شخص جو انسانی فطرت کا رازدان ہے اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے کہ جماعتوں کی ذہنی اور اخلاقی اصلاح کے سلسلے میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جبکہ قلب و روح کو خطاب کرنے سے پہلے جسم و جان کو خطاب کرنا پڑتا ہے